محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں حدیث پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ پر اللہ کے کچھ بندے اللہ کی کچھ بندیاں دین کی نسبت پر جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ ذرا جاؤ دیکھو یہ میرے سارے بندے ایک جگہ پر کیوں جمع ہو گئے ہیں کیوں ان سب کا ایک جگہ پر اجتماع ہو گیا ہے حالانکہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیا وجہ ہے لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کو سوال کر کے انہیں اس بات پر گواہ بنا دیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں فرشتے آتے ہیں مجلسوں میں پوری مجلس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا جہاں تیرے بندے جمع ہوئے تھے ہم اس مجلس میں جا کر آئے اور ہم نے یہ معلوم کیا کہ وہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تیری یاد کرنے کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں وہاں پر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے کا ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں تم میری عزت کی قسم میری کبریائی کی قسم مجھے میرے بندوں کا جمع ہونا پسند آ گیا میں اعلان کرتا ہوں میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا تو میرے بھائیوں پورے رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے بعد پھر تھوڑی سی قربانی دے کر اللہ کے اس گھر میں جمع ہو جانا یہ آج کا اپنا آپ کا بیٹھنا بہت قیمتی بیٹھنا ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے میرے بھائیوں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو لقب ملا تھا من سیوف اللہ یعنی اللہ اللہ کی تلوار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی بہادری سے نوازا تھا اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیمس تھا کہ جس لڑائی میں وہ تلوار لے کر نکل جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا اور سکسس ان کے قدم چومنے لگتا تھا لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کسی لڑائی میں جاتے اپنے سر پر ٹوپی پہنتے اور اس ٹوپی کو پہننے کے بعد لڑائی کے میدان میں جاتے اور بڑی بڑی فتح ان کے ہاتھ سے ہوئی ہے جنگ یرموک کا واقعہ ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ٹوپی تھی ٹوپی انہوں نے پہلی لڑائی کے میدان میں گئے بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اچانک وہ ٹوپی سر پر سے نیچے گر گئی جیسے وہ ٹوپی نیچے گری حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین بے قرار ہے اور اپنے ساتھیوں سے مجاہدین سے کہہ رہے ہیں میری ٹوپی گم گئی میری ٹوپی گر گئی ارے کسی نے میری ٹوپی دیکھی میری ٹوپی کہاں ہے مجاہدین کہنے لگے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالد ہم میدان جنگ میں موجود ہے سامنے دشمن موجود ہے تیر اور تلوار سے حملے ہو رہے ہیں پتھر پھینکے جا رہے ہیں اتنا سخت حملہ ہو رہا ہے آپ اپنی اپنی ٹوپی کی تلاش کر رہے ہو ارے ٹوپی بعد میں ڈھونڈ لینا اس وقت اگر کسی کا تیر آ کر لگ گیا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس میری ٹوپی کہا ہے میری ٹوپی کہا ہے اور اللہ کا کرنا کہ انہیں وہ ٹوپی مل گئی اتنے خوش ہوئے جلدی سے اپنی ٹوپی کو پہن لیا اس کے بعد میں بڑے جم کر مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت نصیب فرمائی لیکن جب لڑائی ختم ہو گئی اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا کہ میں لڑائی کے میدان میں جب اتنی لڑائی گرم ہے میں ٹوپی ٹوپی ٹوپی کر رہا تھا اور تمہیں حیرانی ہوگی کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا تو اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ ایسی ٹوپی ہے اور اس ٹوپی کا یہ کمال ہے کہ جس لڑائی میں یہ ٹوپی پہن کر چلا جاتا ہو اللہ مجھے فتح نصیب فرما دیتا ہے یہ میری اس ٹوپی کی برکت ہے کہ جب وہ ٹوپی میرے سر پر ہو دشمن کی طاقت میرے سامنے کچھ نہیں رہتے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو لوگوں نے کہا آخر اس ٹوپی میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ ٹوپی پہنتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح دیتا ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اس ٹوپی کا واقعہ سناؤ دراصل بات یہ ہے عمرے کا وقت تھا میں جناب نبی کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تھا جب عمرہ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے عمرے کے بعد میں بالوں کو کٹوایا جاتا ہے بالوں کو شیو کروایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو شیو کروا رہے تھے ہم صحابہ بیٹھے تھے اور ہم صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی کہ بال کٹتا زمین پر گرے اس کے پہلے ہم اسے جمع کر کر کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ بال مبارک لینے کے لیے جھپٹ رہے تھے میں بھی آگے بڑھا اور حضور کی پیشانی مبارک کے جو بال گرے تھے وہ میرے ہاتھوں میں آ گئے میں نے ان بالوں کو لے لیا اور یہ وہ ٹوپی ہے جس میں میں نے ان بالوں کو سی دیا ہے یہ وہ ٹوپی ہے جس میں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو سی دیا ہے اور اس ٹوپی کی برکت اب یہ ہے کہ جب یہ ٹوپی پہن کر چلا جاؤ اللہ مجھے فتح نصیب فرماتا ہے بلکہ صاحب حجت اللہ العالمین نے لکھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ میدان جنگ میں تلوار کے مقابلے میں یہ ٹوپی زیادہ کام کر کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچمنٹ تھا اور اتنی محبت کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گرامی وہ بابرکت ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن کے ایک ایک حصے میں برکتوں کے خزانے بھر دیئے ہیں اور اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرکار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے یہاں تک کہ صحابہ تو صحابیہ صحابہ تو صحابہ صحابیات کا یہ حال ہے ہر وقت فکر ہے کہ سرکار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹنے نہ پائے شریعت کی کوئی قانون سے کی ہم سے مخالفت نہ ہو جائے وہ روایتوں میں مشہور ہے ایک عورت تھی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا اسے بڑا صدمہ تھا اس نے پردہ پہنا چہرے کو ڈھاکا اور سیدھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ویسے ہی وہ بڑی ہو گئی تھی جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا بڑا صدمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے پردہ چہرے پر تھا کوئی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے جب یہ دیکھا تو ایک کومنٹ پاس کیا کہ یہ بڑیا کو تو دیکھو بڑی ہو گئی ہے جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے اتنا صدمے کا وقت ہے اور یہ اپنے آپ کو چادر میں لپٹی ہوئے اور ایسا پردہ کرتی ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے ارے اس کو جوان بیٹے کی وفات ہو گئی پھر بھی اس کا خیال ہے کہ چہرے کو ڈاپو پردے کو ڈالو کپڑے کو لپٹو دیکھو تو کیسی بڑھیا لپٹ کر آئی ہے جب اس شخص نے یہ جملہ کہا یہ بڑھیا پیچھے گھومتی ہے اور ایسا جملہ کہتی ہے کہ کہتی ہے میرے بھائی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میری شرم فوت نہیں ہوئی ہے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا میری شرم دنیا سے نہیں گئی ہے جو حیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ تو مرتے دم تک باقی رکھنا ہے میری شرم میرے پاس سے نہیں چلی گئی اندازہ لگاؤ وہ بھی تو ایک ماں تھی بیٹے کے انتقال کے وقت ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کتنا پاس و لحاظ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ حیا کا ہونا پاک دامنی کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے ایسا ایک دن تھا پہلا چاند آسمان پر طلوع ہوا تھا پہلا چاند تھا اور شام کے وقت میں مغرب کے وقت میں سارے لوگ مہینے کا پہلا چاند دیکھنے کے لیے اپنے چھتوں پر اور گھروں پر چڑھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ چلو جا کر چاند دیکھتے ہیں اور اس دن چاند برابر دکھائی دکھائی دے رہا تھا تو سارے صحابہ اور سب کے سب لوگ چاند دیکھنے کے لیے گئے مہینے کا پہلا چاند تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ سارے لوگ چاند چاند دیکھ رہے ہیں تم نے نیا دیکھا جو نئے مہینے کا نیا چاند ہوا ہے تم نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے تم نیا چاند دیکھنے کیوں نہیں گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹی فاطمہ سب لوگ نیا چاند دیکھ رہے ہیں تم نیا چاند دیکھنے کیوں نہیں گئی میرے بھائیوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جان نیا چاند نکلا ہے سارے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں غیر محرم مرد بھی چاند دیکھ رہے ہیں ہر ایک انسان آج چاند کی طرف نظر کیے ہوئے ہے میرے دل میں خیال آیا اگر میں بھی چاند دیکھنے کے لیے جاؤں گے تو ایک غیر محرم کی نظر بھی چاند پر پڑی ہے میری نظر بھی چاند پر پڑے گی ایک غیر محرم مرد کے ساتھ میں میری نظر ساتھ میں ہو جائے گی چاند پر ہم دونوں کی نظر ساتھ میں ہو جائے گی اور مجھے یہ حیاء کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس بنا پر اببا جان میں چاند دیکھنے نہیں گئی اندازہ تو لگاؤ کتنی فکر تھی انہیں کہ کہیں ہم سے بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو جائے حالانکہ یہ کتنا بڑا درجہ ہے سوچنے کا کہ میری نظر ان مردوں کے ساتھ میں چاند پر مل جائے گی یہ بھی مجھے گوارا نہیں یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ازواج متحرات ہیں صحابیات ہیں بناتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں کیسے حیاء اور پاک دامنی کی فکر تھی اور عورت میں جب حیاء کا وصف آتا ہے عورت جب پاک دامنی اختیار کرتی ہے شریعت کے مطابق اپنے کو کور کرتی ہے خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں اترتی بھی نظر آتی ہے حضرت شیخ عبدالعق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست واقعہ نقل کیا ہے دلی شہر کا انڈیا میں جو دہلی شہر ہے اس کا واقعہ نقل کیا اور اتنے بڑے شخص حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دلی میں ایک زمانے میں قحط پڑ گیا اور ایسا قحط پڑا تھا کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے اور کھیتی نہیں ہو رہی ہے سخت گرمی ہے اور لوگ پانی کے لیے پریشان ہے علماء نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ وقت آ گیا ہے ہم صلاة استسقا بارش کی نماز جا کر پڑھے اور بارش کی نماز جنگلوں میں جایا جاتا ہے اعلان کیا گیا سارے مرد بھی چلو ساری عورتیں بھی چلو سارے بچوں کو بھی لے کر چلو تاکہ وہاں جا کر مرد بھی روئیں گے عورتیں بھی رو رو کر اللہ سے مانگے گی اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے روئیں گے گرمی کی وجہ سے روئیں گے اللہ کو پیار آ جائے گا اللہ رحمت کی بارش کر دے گا صبح کے وقت میں یہ پورا کافلہ علماء کی جماعت میں نکلا ہے اور دلی شہر کے باہر جا کر چلاتے استثقاء پڑی گئی دعائیں کرنا شروع کیے بچے بل بلا رہے ہیں عورتیں رو رہی ہیں مرد رو رہے ہیں سارے لوگ رو رہے ہیں صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا ہے اثر کا وقت ہو گیا بارش نہیں اور سخت گرمی ہے لوگ پسینے سے شرابور ہے اس وقت میں حضرت شیخ عبدالق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان اوٹ پر سے وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نوجوان کے ساتھ میں کوئی عورت تھی جو پردہ اوڑے ہوئے اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ نوجوان نیچے اترا اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا بات ہے یہ سب جمع ہو گئے رو رہے ہیں تو لوگوں نے بتلایا کہ بھائی بارش نہیں ہے رحت پڑا ہوا ہے پانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس بنا پر ہم سب دعا کرنے آئے اس نوجوان نے کہا کہ چلو تم نے تو دعا کر لی میں بھی دعا کر لو یہ نوجوان اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اونٹ کے پاس کھڑے رہ کر اس نے دعا کرنا شروع کر دی اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے ہاتھ اٹھایا تھوڑی دیر دعا کی ہے ابھی ہاتھ نیچے رکھتا ہے رحمت کی بارش برسنے لگتی بارش آ گئی رحمت کی بارش برسی وہ علماء دوڑے لوگ دوڑے اس کے پاس کہ بھائی تو کون ہے یہ کیسی دعا تو نے کی ہم صبح سے اثر تک دعا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آیا تیرے ہاتھ اٹھے بادل بھی آ گیا بارش بھی برسنے لگے تو اس شخص نے جواب میں یہ کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے ہاں اس اونٹ پر جو عورت پردے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے اور میری ماں نے بہت ہی حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے ایسی پاک دامن میری ماں ہے اور ایسی حیا والی ہے کہ کبھی کسی غیر مرد نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے آج جب یہ حالات ہے میں نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ لیا اور میں نے اللہ سے یہ کہا اے اللہ میری اس ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہو اللہ تو بارش برسا دے بس میں نے ماں کا واسطہ دے کر کیا اللہ نے رحمت کی بارش کو برسا دیا اس لیے میری ماں و بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو شریعت نے جو لباس ہمیں دیا ہے بڑا پیارا شریعت کا لباس ہے کہ جس میں موڈسٹی ٹپکے جس کے اندر پاک دامن معلوم ہو کل عید کا دن ہے ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ ہم نے اتنی محنتیں کی اتنا روئے اتنی عبادتیں کی اتنا اللہ کو راضی کیا کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے ایسے ہو جائے اور اس قسم کے کپڑے پہنے کہ ہمارا جوان بیٹا بھی اپنے اپنی ماں کو دیکھ کر شرمانے لگے ایسے کپڑوں سے اللہ حفاظت فرمائے اس لیے ہمیں بالکل ایسا لباس اختیار کرنا ہے جو شریعت نے ہمیں بتلایا الحمدللہ ہم نے دیکھا ہمارے یہاں پروگرامز ہوتے رہے ہماری ماں بہنوں کے سر پر سکاف ہے پردہ کیے ہوئے ہیں اپنے بال کو چھپائے ہوئے ہیں کتنا اچھا یہ ماحول تھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کل سے ہماری زندگیاں بدل جائے ہمارے لباس بدل جائے اور ہم ایسی حالت میں آ جائے کہ سامنے والے کو پہچاننا مشکل ہو کہ یہ ایمان والی ہے یا بغیر ایمان والی ہے اللہ حفاظت فرمائے اس لئے میں اپنی ماں و بہنوں سے درخواست کروں گا آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مبارک انداز میں ہمیں رکھا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہماری آئندہ زندگی بھی بدل جائے روزے کی قبولیت کی یہی علامت ہے جسے اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون کہ روزے کا مقصد اور پرپز یہ ہے اب تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے اس بنا پر اللہ کا ڈر یہ ہے کہ ہماری ماں و بہنوں کی زندگی کے اندر وہی اوصاف آ جائے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں ہے اور ہم لوگوں میں ہم مردوں میں بھی وہ اہتمام پیدا ہو جائے ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے آج تک ہم نے پورے رمضان میں مسجد کو آباد کر کے رکھا اب لوگ مسجد سے ناتا نہ توڑے اللہ کے گھر سے دور نہ چلے جائے ایسا نہ ہو کہ ہمارا سلسلہ رمضان تو رمضان کا بن جائے بلکہ اب دامن اللہ کا پکڑ لیا ہے خدا کے گھر میں آ چکے ہیں اب اس گھر کو چھوڑ کر مت جانا اس اللہ کے گھر سے دور مت ہونا میرے بھائیوں ہم سوچے آج گناہ کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رات دن کتنے گناہ کرتے ہیں اور آج تک ہمارا حال یہ ہے جب مصیبت آتی ہے تو مسجد یاد آتی ہے بزنس ٹھپ پڑ گیا تو مسجد میں دوڑتا ہوا کر نمازیں پڑھنے لگتا ہے جاب سے باس نے یہ کہہ دیا کہ اب تجھے میں ریڈنڈنسی دے دینے والا ہو تو جلدی جلدی مسجد میں آ جاتا ہے اگر اسے یہ پتا چلا کہ گھر میں کوئی پرابلم ہے اولاد غلط راستے پر چلی گئی بیوی نے دھکا مار کر گھر سے نکال دیا تو پھر سیدھا مسجد میں چلا آتا ہے اگر مالی بحران ہے اور مالی اعتبار سے پریشانی ہے تو مسجد میں سیدھا چلا آتا ہے میرے نوجوان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو وہ صبح میں فجر کی نماز میں مسجد میں دکھائی دیتا ہے میرے بھائیوں یہ مسجد اس لیے نہیں ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں میں جکڑتا ہے اور دباتا ہے پریشانی میں کہ شاید پریشانی جائے گے تو یہ میرے گھر پر چلا جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمیں ستا نہیں رہا ہے بلکہ مشکلیں اس لیے بیچتا ہے کہ میرا بندہ ذرا مسجد کی طرف تو قدم بڑھا دے ذرا میرے دربار میں تو آ جائے تو میرے بھائیوں یہ جو مسجد مسجد سے ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے کہ ہر نماز میں مسجد بھری ہوئی ہر نماز میں ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں اور اتنا مجمع ہو رہا ہے ماشاءاللہ کار پارکنگ کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے مسجد فل ہو جاتی ہے لوگوں کو ادھر اندر بھیجنا پڑتا ہے ایسا جذبہ عام دنوں میں بھی ہماری زندگیوں میں آ جائے اس کا ہمیں احتمام کرنا ہے اس لئے میرے بھائی ہر ایک یہ ارادہ کرے کہ مولا یہ تیرا کرم ہے تو نے رمضان بر مسجد میں حاضری دینے کی توفیق دی اب بڑھتے دم تک تیرے دربار سے تو مجھے جدا نہ کر دینا یہ ہم سب نیت کریں اور میرے بھائیوں آئیے آج کی رات کے متعلق میں بتلا دو آج کی جو رات ہے یہ رات بڑی پیاری رات ہے اسے the night of reward کہا جاتا ہے لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے آج کی مبارک رات بلکہ حدیث پاک میں حضرت ماد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی پانچ راتوں کو عبادت کر لے گا اللہ اس کے لئے جنت کو واجب کر دے گا پانچ راتیں ہیں ایک آٹھویں ذلہجہ دوسری نویں ضلع جو عرفہ کی رات ہے تیسری دسویں ضلع جو جو عید کی رات ہے اور چوتھے نمبر پر شب برات جو پندرہ شابان کو گزر گئی اور پانچویں رات آج کی رات ہے عید الفطر کی رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان پانچ راتوں میں عبادت کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر خطبے میں سنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو راتوں کو جاگ لے اللہ کی عبادت کر لے عید کی دونوں راتوں کو عید الفطر کی رات کو عید الزحا کی رات کو جو امتی یہ دو رات میں سواب کی نیت سے رات پر عبادت کر لے ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردے ہو جائیں گے اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا اور محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی سختیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے لیکن اللہ اس کو وہ پاور اور دے گا کہ قیامت کے دن بھی بڑے مضبوط ارادوں کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہوگا تو یہ مبارک رات ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو آج کی رات ہے نا آج کی رات رمضان 2008 کی یہ آج کی جو رات ہے یہ رات سمجھو یا تو گولڈن چانس ہے یا لاسٹ چانس ہے یہ رات یا تو گولڈن چانس ہے کہ اگر اللہ نے آئندہ زندگی دے دی تو یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے اس کو ہم وصول کر لیں اور اگر اللہ نے آئندہ تقدیر میں رمضان کا مہینہ نہیں رکھا ہے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ یہ رات نصیب نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں یہ لاسٹ چانس ہے اور ایک عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ان دونوں اپورچونٹیز کو گریب کر لیتا ہے وہ گولڈن چانس کو بھی گریب کرتا ہے وہ لاسٹ چانس کو بھی گریب کرتا ہے ہے تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے یا تو گولڈن چاند سمجھ کر آج کی رات کو اپنا لو اور اللہ راضی کر لو یا یہ سمجھو کہ یہ لاسٹ چانس ہے آئندہ شاید نہ ملے اس لیے اللہ کو راضی کر لو اس لیے میرے یہ آج کی رات کو ایسا نہ ہو کہ کل کی عید کی تیاری میں ہماری رات ضائع ہو جائے مہندی لگانے میں ہماری بہن کی پوری رات نکل جائے بسکٹ اور کیک بنانے میں رات نکل جائے کپڑے استری کرنے میں یہ رات نکل جائے نہیں تھوڑی سی قربانی دے کر آج کی اس رات کی قدر کر لو اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے میرے بھائیو یہ رات بڑی مبارک رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ عید کی رات کو کبھی نہیں سوتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی راتوں میں پوری پوری رات عبادت کرتے تھے اور اپنے پروردگار کو راضی کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسے عمل کرنا ہے برحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمایا اللہ نے تراوی پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہم سے روزے بھی رکھوائے اللہ نے تلاوت بھی کروائے نہ جانے کتنے قرآن کریم ہم سے ختم ہوئے کتنی ہم نے تلاوت کی ہے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے وہ اللہ کو ہمارے اوپر پیار آ جائے ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی محنت کر لی ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس حال میں رکھے رکھے جیسے ہمیں ہمیں منظور ہے لیکن امید لگاتے ہیں کہ مولا تجھی کو راضی کرنے سب کچھ کیا ہے مولا ہماری عبادتوں کو قبول کر لینا روزوں کو قبول کر لینا اللہ ہماری تمام عبادتوں سے تو راضی ہو جانا یہی اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پورے ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کے لیے رضامندی کا فیصلہ فرمائے ہمیں اعتراف ہے ہم سے غلطیاں ہو گئی مسٹیکس ہو گئی روزے روزے کہلانے کے لائق نہیں ہے لیکن کیا تو اسی امید سے تھا کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا اس لیے امید بھی اللہ کی ذات سے رکھو وہی ذات ہے جو انشاءاللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے میرے بھائیوں کل عید کا دن ہے عید کے متعلق بھی ضروری باتیں آپ کو بتلا دو کہ دیکھو عید کے دن کچھ سنتیں ہیں پہلی سنت تو یہ ہے کہ ہم صبح سویرے جلدی اٹھیں اور ایٹ لیسٹ اتنا جلدی اٹھے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ سکے تو فجر کی نماز جماعت سے ہو صبح میں جلدی اٹھنا یہ عید کی سنت ہے اس کے بعد میں مسواک کرنا عید کی سنت ہے اس کے بعد میں غسل کر لینا یہ بھی عیدین میں سنت ہے غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہننا نیا کپڑا ضروری نہیں ہے جو بہترین سے بہترین لباس ہو اس لباس کو پہن لینا یہ بھی سنت ہے اور لباس پہننے کے بعد میں عطر یا خوشبو کو لگا لینا یہ بھی سنت ہے اور اس کے بعد میں جب عید کی نماز کے لیے پڑھنے کے لیے باہر نکلے اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر نکلو عید کی نماز کو آنے سے پہلے ایک کھجوری ہو جائے ایک کھجور کھا لو کوئی میٹھی چیز کھا لو اور اس کے بعد نکلو اور جب اپنے گھر سے نکلو عیدگاہ تک آنے تک یعنی عید کی نماز پڑھنے تک آنے تک پورے راستے میں آہستہ آہستہ زور سے نہیں ہم تکبیر تشریق پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے ہم راستے میں آئے یہ عید کے دن کی سنت ہے پھر عید کی نماز کے لیے جو طریقے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کل بیان کیا جائے گا البتہ ایک بات بتلا دو کہ دیکھو رمضان کا مہینہ تو ہم نے روزے رکھ لیے اگر ہمت ہے طاقت ہے تو اور چھ روزے شوال کے ہیں جس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چھ روزے شوال کے مہینے میں رکھے جائے شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھنے کا انعام یہ ہے اللہ پورے سال روزہ رکھنے کا انعام دے دیتا ہے چھ روزے رکھ لو یہ تیس کے ساتھ میں اللہ پورے سال کے لیے روزہ رکھنے کا انعام نصیب فرماتا ہے اور یہ جو چھ روزے رکھنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کنٹینیوسلی جو ٹوینٹی نائن تھرٹی ڈیز ہے اس میں یہ سکس روزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا تو ہمت مردہ مدد خدا اس بنا پر اس کی بھی ہمت کر لو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکاؤنٹ تمہیں سال پر روزہ رکھنے کا ثواب لکھ دے اللہ ہمیں عمل زندگی نصیب فرمائے لیکن میرے بھائیوں ایک بات میری ماں بہنوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو جو شوال کے چھ روزے رکھنا ہے یہ نفل روزے کہلاتے ہیں یہ نفل روزے ہیں اور شوال کے جو چھ نفل روزے ہیں یہ الگ ہیں اور وہ روزے جو ہماری و بہنوں کے شریع عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے اس کی قضا کرنا ان کے لیے ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قضا بھی کر رہی ہے اور نفل کی بھی نیت کر رہی ہے نہیں قضا میں نفل کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے وہ قضا کے روزے الگ ہوں گے اور یہ نفلی چھ روزے ماؤں بہنوں کو یا بھائیوں کو رکھنا ہے تو یہ الگ ہے اور ہماری و بہنوں سے ایک بات کہہ دو کہ شریع عذر کی وجہ سے پانچ سات دس جتنے بھی روزے چھٹے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا فرض ہے ضروری ہے فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا فدیہ تو معذور دیتا ہے جو کبھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور معذور کو بھی یہ قانون ہے کہ فدیہ دے نیت یہ کرے کہ اللہ کل طاقت دے گا تو ضرور قضا کروں گا اس بنا پر فدیہ دینے سے نہیں چلتا ہے شریع عزر کے روزوں کی قضا بہت ضروری ہے عام متن یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں سب کے ساتھ تو روزے رکھے جاتے ہیں اور ہم خود جانتے ہیں کہ بعد میں روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بوجھ بوجھ ہے ایک ذمہ داری ہے جو فرض ہے جن کی قضا مرنے سے پہلے پہلے ہر ایک ماں بہن کو کرنی ہے اگر شریف عذر کی وجہ سے وہ روزے چھوٹے ہیں اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درو شریف پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار و خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں گناہوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنے گار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزب گنے گار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ آفیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اے ہمارے مولا آج کی رات بڑی مبارک رات ہے یہ تو ان انعام کی رات ہے مولا پورے مہینے کا آج ہمیں انعام لینا ہے العالمین اس رات میں ہمیں قبول فرما لے ہمیں بہترین بدلہ نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے روزوں کو قبول کر لینا ہماری عبادت کو قبول کر لینا ہماری تلاوتوں کو قبول کر لینا ہماری زکاة کو قبول کر لینا ہماری مسجد کی حاضری کو قبول کر لینا ہمارے اعتقافوں کو قبول کر لینا مولا جو بھی عبادتیں کی ہے اب ہوں تو اسے قبول فرما لے ہاں مولا اقرار کرتے ہیں ہمارے روزوں میں ہم نے غیبتیں بھی کی ہے جھوٹ بھی بولا ہے گالیاں تک دے دی ہے لیکن اے اللہ روزہ تجھی کو راضی کرنے رکھا تھا تراوی تیرے لیے پڑھتے تھے کمزور ہے مولا بے بس ہے مولا لیکن جس کے لیے کرتے ہیں مولا تیری ذات تو بہت اعلیٰ ہے تو تو بہت عرفہ ہے اللہ آج ہمارے حال کو مت دے تو اپنی نشان قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے مولا ہمیں نہیں پتا آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن پروردگار عالم آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اسے قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے دل کھول کر تعاون کیا کیا ہے اور غریبوں کی مدد کے لیے کیا ہے اے اللہ ہمیں ان غریبوں کا سہارا دینے والا بنا دے نہ جانے کس دردمند کی کوئی دعا نکل جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا الہ العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا ہمارے اندر ریاکاری ہو تو مولا اسے دور کر دے اگر نفسانی خواہشات ہیں تو اسے ختم کر دے اور مولا کریم پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے آپس میں جوڑ پیار محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما دے بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما دے حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما دے اور مولا تیرا بنا دے تجھے راضی کرنے والا بنا دے مولا اگر تو ہم سے راضی ہے ہمیں دنیا میں کسی کی کی پرواہ نہیں ہے اللہ ایک تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہمارا کام بن جائے گا اللہ ہمارا کام بن جائے گا الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے اے اللہ وہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا بیماروں کو مکمل تندرستی نصیب فرما دے اور اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے مولا تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما فرما دے اللہ قدردانی نصیب فرما دے مولا اس مسجد کے لیے جس نے جو بھی خدمت انجام دی ہے دام درم میں قول سکونے جو جو بھی کرتا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے خدمتیں کرتا رہا اللہ اپنی شایان نشان بدلہ نصیب فرما دے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما دے اللہ رمضان کا مہینہ چلا گیا مولا مبارک مہینہ چلا گیا اللہ جو بھی نیکیاں ہم نے کمائی ہے اب آئندہ بھی ایسی اچھی نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمیں ویسا ہی نمازوں کا احتمام نصیب فرمانا کہیں ایسا نہ ہو رمضان میں جکے جانے کے بعد ہم سست پڑ جائے ہم مسجدوں سے دور ہو جائے ہمارے گھروں سے عبادت ختم ہو جائے اللہ ایسا دن نہ دکھانا اب ہمیں تیرا بنا دے تجھ سے ایسی محبت نصیب فرما دے کہ بس ہر وقت یہ خیال ہو میرا رب راضی ہو جائے میں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم مطلب کے سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤ اے اللہ اب حج کا موقع آ رہا ہے اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے مولا جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے انہیں سہولت کے ساتھ میں حج کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور حج مبرور نصیب فرما دے کل کے عید کو خوشگوار بنا دے مولا ہمارے اندر سے ایسا کوئی عمل صادر نہ ہو جس کی بنا پر ہماری وجہ سے عید کے دن لوگوں کو تکلیف پہ پہنچے کسی کو تکلیف پہنچے کسی کا دل دکھ جائے ہمیں ایک بنا دے دلوں سے دل ملانے والا بنا دے پیار محبت الفت مودت نصیب فرما دے کہ پروردگار عالم زندگی جتنی باقی ہے ہمیں پتا نہیں ہے لیکن یہ تو معلوم ہے ایک دن تو ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ جب وہ نازک گڑی آ جائے تو ہمیں کلمہ نصیب فرما دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اللہ کلمے والی موت دے دے اور مولا کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا عذاب قبر سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے مولا تو راضی ہو جا اللہ آج تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ یہ انعام کی رات ہے انعام کے دن ہر ایک خوش ہوا کرتا ہے مولا ہمیں بھی خوش کر دے اللہ ہمیں بھی خوش کر دے رحمت کا چھیٹا نادل فرما دے ہم غریبوں کا کام بن جائے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے سچی محبت نصیب فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دفیل ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبالینا یا مولانا انکا انتا دواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عمی سفون والسلام علیہ وسلم